كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا وعزة سامين جرام اللہ نے دنیا میں یہ فطرت بنائی ہے یہ قانون بنایا ہے کوئی بھی چیز نتیجہ اگر اس کا لانا ہے اور اس کی تاخیر تک پہنچنا ہے تو اس کی مخالف چیز اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے جیسے انسان دوا کھاتا ہے تو دوا کے لیے پرہیز بتایا جاتا ہے پرہیز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوا کی مخالف چیزیں ہیں بخار ہے منع کیا گیا کہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ٹھنڈے پانی سے رجوع نہ کرو مت نہ آؤ یہ پرہیز ہے اگر دوا کی تاثیر لانا ہے تو پرہیز کرنا ہے ایک آدمی دوا کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو دوا کی تاثیر نہیں ہوگی ایک آدمی بازار میں مٹکا لیتا ہے دھوپ بجا کر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی سوراخ تو نہ ہو اس لیے کہ اگر اس میں سوراخ ہوگا تو مٹکے کی جو تاثیر ہے پانی کو جمع کرنا پہلی شکت اور ٹھنڈا کرنا دوسری شکت جب جمع ہی نہیں کرے گا تو ٹھنڈا کام سے کرے گا تو سوراخ ہوگا وہ پانی نکالنے کا رہا ہے سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھتے ہیں کپڑا انسان لیتا ہے جسم کو چھپانے کے لیے اب اس میں شکاف ہو بٹن ہو جسم دکھ رہا ہو شرمدار نظر آ رہی ہو کپڑے کی کیا مانے کیا آ رہی ہوں اے بنو آدم ہم نے کو جو بنایا وہ زینت کے لیے بنایا اور جسم کو ڈھانکنے کے لیے بنایا تو جسم نہ ڈھکے تو وہ کپڑا کیا ہے سایہ نہ دے وہ مکان کیا ہے پیاس نہ بجائے وہ پانی کیا ہے بھوک نہ مٹائے وہ کھانا کیا ہے بیماری دور نہ کرے وہ دوا کیا ہے تو اس لیے یہ چیزیں اپنی مخالف چیزوں کو ٹکرانا نہیں چاہتی تبھی وہ تاثیر پیدا کرتی ہیں علی پاک میں سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں تاثیر کو بیان فرمایا نیک عمل ہے اچھی تاثیر اور برا عمل ہے تو برا نتیجہ تو جمعہ پہلے میں نے کہا تھا قرآن شریف کا ایک ایک ذرہ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس پر بیٹھنے والی دھول بھی مقدس اور لگ جائے خاص طور سے یار خیریا ذرہ برابر خیر کرو دیکھ لو یا نیکی کرو یا پالو زبہ تین چرا زبرہ برابر برائی کرو پالو اور ہمارے دیکھنے کا پسو ہے پران کو جھوٹ نہیں بولتا پرانٹ نہیں بولتا پجر پڑھو روزی نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا سورج واضح پڑھو تند دور نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا جمعہ میں سورہ کہاں پڑھو اللہ کا وعدہ ہے پہاڑوں سے ایسا فرض ہوگا میں اس کو دور کر دوں گا سورج ملک پڑے رات میں حدیث میں وعدہ ہے میں تمہیں عذاب قبر نہیں دوں گا فرض نماز کے بعد ایبل کرسی پڑھو حدیث کہتی ہے ایبل کرسی پڑھنے سے جتنی بیماریاں کی ہیں قیامت تک آئیں گی سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے اور اگر اس نے ایسل کرسی پڑی اور امتحان ہو گیا تو حدیث کہتی ہے کہ اس کے ایسل کرسی پڑی تو حدیث کہتی ہے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں ہے اب مرے بغیر کوئی جتنا تو جنت میں نہیں جائے گا تو حدیث کہتی ہے مرو اور سیدھے چلے جاؤ جنت میں ہماری آمن جس خانہ ہر رہی خیر کرو دیکھ لو داری بناؤ دیکھ لو انجام حکیموں کے پاس جاؤ بیوی کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اطیفہ کہتے ہیں داڑھی بڑھانے سے انسانوں کی قوت بردانے کی کمی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ کشتوں تک اس کا اثر سکتا ہے اخبارات کے اندر ایڈ بھرا پڑا ہے اشتہار شادی سے پہلے شادی کے بعد داڑھی رکھو کسی داڑھی والے کو مولوی صاحب کو حکیم کے پاس قوت شہبانی کا حلوہ لیتے ہوئے دیکھا ہے خیر مثال اثر رسیم خیر نہیں رہا نیکی کرو دیکھ لو اور یامن مثال اثر رسیم شر رہی برائی کرو دیکھ لو یہ تو کہتے ہیں لوگ تیری آپ آدم اللہ پر اترے گا تیرے خاندان میں اترے گا میں تجھے قیامت کے دن بھی اترے تو دیکھے گا اللہ تجھے دنیا میں دنیا میں لے ہاتھ دے ہاتھ سفر میں جا رہا تھا وضو کرنے کے لیے بعد میں ظاہر کی الگ سے تو اس سے وضو تو نہیں ہوتا جب ملا اوپر آئیں گے اسلامی مملکت کا پرچم لہرائیں گے تو ہر ٹرین کی بوگی کے اندر ان شاء اللہ نماز پڑھنے کا نظم ہوگا اور نماز کے وقت میں ٹرین نہیں چلے گی آئے گا کل جو یہ ہوگا قرآن کہا تو ہو کر رہے گا وضو کرنے کے لیے گئے یہ جو کیٹرنگ ہوتی ہے جو ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً ساٹھ ستر گلاس رکھے ہوئے تھے وضو کرنے کے بعد میں نے ان گلاسوں کو اٹھا لیا انتقال میں جائیں گے استعمال کر کے بیچ دیں گے پھر ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ تو کیٹرین کی امانت ہے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ شیطان مکتی ہوتا ہے شیطان نے فتوا دیا اب اس کے اندر سینکڑوں چائے بیچنے والے کھانا سفر کرنے والے کہاں کہاں ڈھونڈے گا چائے استعمال کر یوز اینڈ تھرو گلاس ہے دس بارہ روپے تو قیمت ہوگی خیال آیا ایک چٹکی چونے سے جنت میں جانے سے آدمی رک سکتا ہے آپ سے نکلنے کے بعد ایک چائے والا جا رہا تھا ہم نے اس کو دے دیا کہ بھائی یہ تمہارے فیکٹری کی امانت ہے لے کر چلا گیا وہ اب کسی کشم کشمی کے اس گلاس کا استعمال کرے یا نہ کرے وضو کے وقت آدمی بارش نکالتا ہے اور جو کنڈی ہے اس میں اٹکایا ہوا تھا وضو کر کر ان گلاسوں کے پتوے میں چوری کے اور نہ کرنے نہ کرنے کے پتوے میں سچ کر گھڑی بھول کر آ کر جگہ پر بیٹھ گیا اصل ملک وغیرہ پڑھنا تھا سونے کی تیاری آدھا پودا گھنٹہ ہو گیا اور جب دیکھا کہ ابھی ٹائم کیا ہے تو ہاتھ میں بات نہیں ہے دنیا میں کہیں آدھا پونا گھنٹہ بعد بیت الخلا رکی سینکڑوں آدمی آتے ہیں دسوں آدمی آتے ہیں جاتے ہیں اب اللہ کا نام لے کر گیا تو جس جگہ پر بات تنگی ہوئی تھی اسی جگہ پر ملی میں نے کہا اللہ نے سچ کہا خیر کرو تو پاتو برائی کرو تو پاتو اگر بارہ روپے کے خلاف چند کی مطلب خیانت کرتا سینکڑوں ہزاروں روپے کی بات ہاتھ سے چلی جاتی یہ دنیا ہے نہیں اپنا اپنی کوئی بات اپنا کوئی واقعہ ہر آدمی اپنے زندگی میں دیکھے اہم کرو تو سکہ اڑایا جاتا ہے ایک اور کا پڑتا ہے کوئی کھڑتا تو نہیں نا سکہ کروڑوں کروڑوں میں ایک مرتبہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ تو نتیجہ آئے گا نماز چھوڑنے کا نتیجہ بے بندگی کا نتیجہ ان کے چہروں پر جو لانت ہے یہ فلموں میں کام کرنے والی جو کدیاں ہیں رنڈیاں ہیں جنہیں دیکھ کر منہ بھون جگہ سکتا ہے آج کا نوجوان میرے اللہ کی قدر جلالت کی قدم اگر کوئی انہیں صبح میں نہار پیٹ دیکھے گا پہانا نہیں لکھے گا یہ آرٹیفیشل حصول لگا کر اور کسی کی عورت نمازی ہو تحجر گزار ہو کہ چہرے کو رات کے دو بجے رات کے چار بجے رات کے ڈیڑھ بجے اٹھا کر دے لو چہرے میں چاندنی سے دور پھوٹ رہا ہوگا اسی لیے تو پرانے زمانے میں سب نے کایا کرتے تھے کہ اگر میری بیوی کا چہرہ چاند جیسا نہ ہو تو اس پر تین بنا آج کاٹا کیا کام کے چاند سے بیوی کو کشتی دیتے تھے کون سا پیرنٹ چوری تھا کون سے بیوٹی پارلر سے اور شامل خان اظہر رسیم کلیہ حریف کیسی ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے میں دھول دے دیتے اللہ اس کے رشتے برکت دے دیتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے اندر دشکن دے دیتے ہیں اور جو نماز چھوڑتا ہے جو داڑھی مڑاتا ہے جو حرام کا کھاتا ہے اس کی زندگی کے اندر بے چینی اس طرح پریشانی رات میں سوتا ہے نیند نہیں نہیں آتی اولاد اپنی اپنی ہے ہے ہے بیوی کہنے کو مسجد کے دفتر میں ہی نہیں لیکن اپنی نہیں ہے تو ہر چیز کی تاثیر ہے داڑھی مڑانے کی نوسط ہے نماز چھوڑنے کی نوسط ہے اور ہمارے دیکھنے کی کمی ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں سورہ کے اندر وسیع کم اب اللہ ارے تم مجھے ڈھونڈنا ہو کہاں چاند میں ڈھونڈتے ہو ستاروں میں ڈھونڈتے ہو زمین و آسمان میں ڈھونڈتے ہو وہ زمانے میں کافر تھے مشرق تھے قاتل تھے دانی تھے شرابی تھے اور حرامی تھے اور اپنی ماں سے بدکاری کرنے والے تھے تو ان کو کہا گیا اپنا یمرون کئی کا خلیقت وہی السماء کئی کا روبیت وہی الجبال کئی کا روزیت وہی الارض کئی کا سوتیت فذکر انما انت مذکر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا پہاڑوں کو اللہ نے کیسے جو ہے زمین کے اندر بنائے اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا زمین کو کیسے بھی چھوٹا بنایا یہ تو کافیوں کے لیے تعلیم ہے اور اللہ کہتے ہیں روٹی اندوٹی گن اپنا سرون اپنے میں چھاپ کر دیکھو اپنے اپنی زندگی کو کمال کر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نظر آئیں گے خدا کی قدرت کا جلد نظر آئے گا تو ایک دن کی نماز پڑھ کر دیکھو اشراف پڑھ کر دیکھو سورہ یاسین پڑھ کر دیکھو حدیث میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن صبح ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں سارے دن کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں آپ کم ہاتھ بھی کا چہنسا کھڑے گھوڑے کو بلا کر چائے پلاتے ہیں صاحب یہی سویا پھر ہمارے سطا کے اندر ہمارے کپڑے نکالتا ہے ہمارے ماں باپ خوشی پر ہنا کرتا ہے ان کی شنکا کے پاس ڈنڈا جگوتا ہے ان کے سینے کے پاس ہاتھ پڑاتا ہے اسے ہم جوڑتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کچھ رہے تو میری دنیا بچ گئی اللہ کہتا ہے کہ تم صبح میں سو رکھا پڑھ لو یا تین پڑھ لو میں تمہارا وکیل اور کپیل بن جاؤں گا کوئی اللہ کی بات کو ماننے والا نبی کی بات کو ماننے والا ہر چیز کی تاثیر ہے اچھے اعمال کی اچھی تاثیر ہے اور برے اعمال کی بری تاثیر ہے تو جھوٹ جھوٹ بولو مانو بولنے والا چہرہ بتاتا ہے جھوٹ آیا وہ چاہے کس انداز میں جھوٹ بولے غیر کا مان کھانے والا اس کا چہرہ بتاتا ہے کا نظر رکھ جتنا بھی خیر کرو ہم دیکھ لے گا سر ضرورت شر نہیں کرا ایک پرہری کے سامنے سے کم خود کو شر کرو گا یعنی کہ قبر میں دیکھے گا آخرت میں دنیا میں دیکھ لے گا خدا کے گھر کو ویران کرنے کا انجام اللہ کے کلام سے بے روحی کا انجام اللہ کے دین کو سلسلہ سمجھنے کا انجام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کرنے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے یہ زندگی کوئی زندگی ہے کیا آدمی موت مانتا ہے ماں باپ کہتے ہیں اولاد کو کٹ ہے کہ مرنے سے پہلے انگوٹھا لگوا ہے سکرام کے حالت میں سمجھن کا پانی ڈالنے کے بجائے اور سکرام کے آسند میں کہیں میں صحیح کی تقسیم کرنے کے بجائے سوری عظیم سرانے پڑنے کے بجائے باپ کی موت کی فکر کرنے کے بجائے سکرات کے حالت میں انگوٹھا کر لگوا رہے ہیں فرمٹی رکھتے نام کرنے کے لیے اور ہم ہمارے ایک عزیز مسلی ہیں اور یہ واقعہ بیان کرنے سے ان کے دل کو صدمہ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا کہہ رہے تھے ہاسپٹل کے اندر جب ایڈمٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا ویٹیلیٹر لگایا ہوا ہے اس کو نکال دو گے تو گھر کے جانے تک انتقال ہو جائے گا اللہ ان کی مقصد کر رہا ہے ان کے درجات کو بلند کرے ہم تو دعا کرتے ہیں تو جب آئے گھر کے اندر تو دیکھا کہ سانپ چل رہی ہے تو بہنوں نے بھائی کو پکڑ لیا تم تو کہہ رہے تھے کہ گھر کے آنے تک یہ مر جائے گی مسلسل پریشان تھے کہ قوم کی بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے اللہ کی متن پانی میں اگر اس کے اندر قیادت ہوگی تو ان چیز کے گوشت کے کھانے کی طرح ہوگا ایک بہت تھا رات میں اگر یہ چیز یاد آ جاتی تو جل جاتے تھے یا اللہ کسی طریقے سے مسئلہ حل کرتے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی تو کرام گئے ہم نے دنیا نہیں مانگی ان سے کوئی اور نہیں کہا کہ کابے کا خلاف پکڑ سکو اللہ مزید کا مسئلہ حل کر دے اللہ نے دو آدمی لگے ہاتھ سات ایکڑ زمین جو چار سو سالہ وقت کی املاف تھی مسلمانوں کی پراپرٹی تھی یہ جو ہڈی ہے روڈ میں وہاں سے ایک روڈ جاتا ہے اور وہ روڈ جا کر بلڈنگ سے ملتا ہے جو روڈ کو کٹ ہوتا ہے اور روڈ مینڈ جائیں سے روڈ جاتا ہے وہاں ایک بڑے صاحب کی نام کا ایک محلہ ہے گاؤں ہے وہاں ایک ہندو نے شوگر مل کو قائم کیا ہے اس شوگر مل سے بالکل صاف رہے مسلمانوں کا حصہ اور اوقات کی عملہ جو چار سو سالہ ریکارڈ ہے پکا ریکارڈ ہے گورنمنٹ نیٹ کے اندر ہے اور ساری چیزیں پکی ہیں انہوں نے دیش سے کیا اپنے منصوبے کو یہاں پر عمل پیدا کریں لیکن دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کرناٹک کا کوئی مسلمان منسٹر بلا ہو بلا ہو بلا پارٹی کا ہو کاؤنسلر ہو کوئی ایسا نہیں کہ جس نے آ کر یہاں اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو اپنے سمیل کا سودا نہ کیا ہو ان کا پیر پکڑ کر لاتے ہیں دوسرے دن میں شوگر کی کے اندر سوٹ کے پہنچا دیتا ہے اور جب سوٹ کے پہنچ جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ اسی زمین کے اندر مسجد تعمیر کرنا مدرسہ بنانا جاؤ کہیں اور بناؤ کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے الحمد للہ ڈیڑھ سو دو سو نوجوان وہاں پر بھوکے پیاسے سوکھ کے اندر دیہات سڑک رہے تھے یہاں بریانی کی جا رہی تھی ارے کسی کا رسو ارے جو کہنے والا منسٹر میں اس بات مانتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر میری بات چلتی ہے روپے پیسے سے کام چلتا ہے اس نے پولیس گڑھی کے پولیس اسٹیشن کو خرید کر رکھا ہوا تھا ہنڈاروں کے سامنے ہم نے کہا کہ تم کتوں کی اولاد ہڈیوں پر تم دکھتے ہو گنڈی جسم کو بیچتی ہے تم دس کو دے اٹھنے والے ہو آپ سن رہی تھی لیکن کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہے اس سے لگی ہوئی اسی پر چھ چھڑ زمین ہے کون کیا کر رہا ہے جاتے ہیں وہاں پر یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں اس کے اندر کاغذات کے اندر کمی ہے اس کے رپورٹ نہیں سروے رپورٹ نہیں سروے جو ہے پرانا ہے کام کیا کر رہا ہے خدمت مسلمانوں کی یہ ووٹ مانتے ہیں اور وہ ملت کے لیے یہ جو شریف کو دہتے ہیں اجے بھائی کو بھیجتے ہیں یہ جو شادیاں والے حبیب بھی ہیں کریم بھی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایک ہندو اور حصہ بن کر مسلمانوں کی پراپرٹی کو جن بنا ہے اگر سمجھتی ہو تمہاری بات کسی کیسی منی میں بھی دیکھتا ہوں کون سا ہے جو اس وقت کے گراؤنڈ سے ٹکر لے کر مسلمانوں کی امداد مسلمانوں کو واپس دلا سکے تمہیں شان ہے دنیا پر تمہیں نام ہے رسوخ پر یہ رسو رجوع مسلمانوں کے لیے استعمال کر کے بتاؤ شوگر مل والا جس کے بڑے تعلقات ہیں کروڑوں سے کھینچنے والا مسلمانوں کی کتنی بڑی بےزتی کر رہا ہے سو فیصد پکے ریکارڈ ہیں سچے ریکارڈ ہیں سب آتے ہیں مسلمان وہ کہتا ہے میری چلی جائے کوئی بات نہیں میں دلاؤں گا دوسرے دن چھٹ کے پہنچ جاتا ہے کہ نہیں صاحب وہ آدمی برابر نہیں جاؤ دوسرے آدمی کو پکڑ لو people given حضرت شیخ چیک படி بھی نصیب نہیں ہوتا نبی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوتا نبی کے وسیلے کا خطرہ بھی مل جائے ہم دنیا اور آخرت کی بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ ایک خان کے ساتھ ہوں اب اس نے ہم تھوڑا داڑھی مڈالی اور نیا کانو کے بعد اور نیا مزاحت کے بعد اس نے کی ہرے کپڑے میں کالے کپڑے میں اس کو کونے میں لٹکا دو اللہ نے کہا تروپتی جانے والے کو ہم چمکا دیتے تروپتی جانے والے جو دان دیتے ہیں ہمارے آبا آپ بھی اتنا دان مزیدوں کو نہیں دیں گے جو بولا جاتا ہے ہر وہ ہر ہوتے ہیں اور جب بامبئی کے اندر کرشنا کا یا لکشمن کا کسی کا جو گنیش کا جو فیسٹیول ہوتا ہے اب پر کروڑوں کروڑوں روپے کی سونا چاندی دان کر دیتے اور دان کرنے والے کا پتا نہیں ہوتا یہ کیوں کرتے بے ہوتے ہیں اللہ بابا کرتے ہو کہ گنیش کے راج کے راستے سے دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ گنے کے راستے سے کو دے رہے ہیں کے راستے سے لڈو کھانے والے کو دے رہے ہیں تو پھر تاریخ سے تارے لوگوں کے نام پر اللہ نہیں دے گے اللہ دے دے سکتا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا کسی نے کہا خدا کرے خاتون ہے بھی بول کر اسے بھی بچہ نہیں تھا بارہ سال کے بعد اشمیر شریف کو گئی اور آ کر تارا بازی اللہ سے ایمان بن گیا ایمان بن گیا بچہ ہوا مجھے کے نہیں ہو سکتا گئی اللہ نے کہا کا ہندا نہیں آتی ہوئی میں بندے کی زبان جب نے یہ خیال کیا کہ راجا والے ہیں گئی اور آتے ہوئے راستے میں حاملہ ہو گئی یا آجا البدر آجا دینے والا اس سے رام گئی کابے کا کری نبی کی نہیں پکڑ کر دعا کی ان کا نہیں اپنی دیں گی آج کہتا ہے ابھی نام اور کوئی عمل مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے سعید اللہ علام آزم ابو حلیف اورحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی لبوت کا جھوٹا کھواں کرے الحمد للہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا نمازوں کو ہندو کرو ایک نام سے تو کتنے کروڑ ہو گئے وہ کیلکولیٹر بھی جاتے جاتے جاتے کچھ بتا دیتا ہے تو کہا کہ جب میری زندگی میں اتنی نمازیں ہیں اور مجھے ملنے والے ہیں ستر سال اسی سال اور میری زندگی میں دو سو سال کی نمازیں تو میرے لیے نماز معاف کر جو ہے انسان کو پان کو صاف کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس حل میں لے کر آ رہا ہے جب ایک سمجھ رہے ایک رکعت کا ایک لاکھ کے برابر سواب مکے میں مل رہا ہے مدینے میں برابر پچاس ہزار کے برابر مل رہا ہے تو جب مہنگی نمازوں کو انٹو کیا گیا ایک نماز کو ایک لاکھ کے برابر اور ایک مہینے کی نمازوں کو ایک لاکھ کیا گیا اور مہینے میں دوبارہ انٹو کیا گیا پچاس ہزار تو زندگی تو اتنی نہیں ہے اللہ کو الٹا مجھے دینا پڑے گا یہ کہہ کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ تباہی اور بربادی اور دنیا کے بارے میں سوچنے کا آدرت کے بارے میں سوچنے کا یہ انداز ہے کاروبار کے بارے میں سوچا جاتا ہے دولت کے کمانے کے بارے میں بیوی کو خوش کرنے کے بارے میں یہی اولاد جو گھر پر ہمیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں یہ تو مکانات نظر آ رہے ہیں کوئی قدیم گھر نظر آ رہا ہے کپڑے لے کر ہمارے آباد جو کپڑے کے اندر بنایا کرتے تھے پہلے ایک برامدہ ہوتا تھا پھر پیدا ہوا کرتا تھا پھر جانور رہا کرتے تھے پھر کنواں رہا کرتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے مہمانوں کا کپڑا رہا کرتا تھا پھر ایک جو ہے وہ جس کے اندر جو بنتا ہوتا ہے وکیل ہوگی نظر آئی یہ تم کہہ رہے ہو اپنے آباد کو دیوانہ جی لکھ کر رکھ لو کہ پچاس سال بعد یہ مکانات بنانے والوں کو تمہاری اولاد خبروں پر پھوکے گی میرا باپ دیوانہ تھا کیا گھر بنا کر چلا کوئی کپڑے کا گھر ہے آپ کوئی ممکن کا گھر ہے سری بندے کا گھر اور کوئی لکڑیوں سے چلا کر پانی گرم کرنے کا سماور جس کو کہتے ہیں حمام کھانا ہے رہے ہیں کا پتا نہیں تھا کا پتا نہیں تھا اس سے بڑے موٹے موٹے دیوارہ بنتا جاتا اگر ہمیں کرنا ہے اور آپ کو قرآن دے کر کرو پہلے کے ماں باپ بیٹی کا کیا اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب بیٹی اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں کیا کرتی تھی جب بیٹی قرآن کے پائے تین سو لکھتے تھے ایک سو چودہ سورتیں لکھتے تھیں تب رشتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے اور وہی بیٹی کا لکھا ہوا قرآن اسے جہیز میں دیا کرتے ترام و زمانہ کے بیٹی اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتی تھی استعمال کرو یہ چیزوں سے کرو تب نہ ہوگا یہ کلمہ بھی ایک پرہیز چاہتا ہے اس پرہیزوں کے اندر ایک پرہیز کے زمانے میں رہے ہوں گے ظاہر بات ہے پچیس سال کے اندر اتنا بدلاؤ آیا اتنا پیدا ہوا شہرت اتنی پیدا ہوئی اور اس کے اندر گندا اتنا پیدا ہوا منہ سے منہ لگا کر کتے کی طرح چھوٹنے کی دعوت سینے سے سینا لگا کر کپڑے کو ہٹا کر پینے کی دعوت جسم کو گرمانے کی دعوت بارش کے اندر حرارت پہنچانے کی دعوت ٹھنڈک کے موسم کو پھول کو کبوتر کو کتے کو کس کو بچا کبوتر کے کو گانے میں لے کر آئے کتے کی گھوم کو لے کر آئے چڑیا کی چہچہٹ کو لے کر آئے بلبل کی میٹھی سہیلی آواز کو لے کر آئے بادل کی گڑبڑاہٹ کو لے کر آئے اسی چیز کو نہیں لے کر آئے اور نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی پچیس سال پہلے اتنا کچھ نہیں تھا جتنا ہے تو پچیس تیس سال میں یہ فرق ہے چودہ سو سال پہلے اور اس کو filter filter filter filter filter کرتے جائیے بابا نے جو گانا سنا اور جو سارے گا رہے تھے وہ کس انداز کا گانا ہوگا آپ نے فرمایا پلا پلا سلا پلا سلا لالا پلاں سلا لالا حدیث کے پانچ ہے تین مرتبہ آخا نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیا مطلب نماز قبول نہیں ہوگی تو زندگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا ایک گانے کے سننے سنانے سے کتنا مسلمان موبائل کے اندر گانوں کے اپلوڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا کاروبار سیریز بیچنے کا کاروبار کہ تم بھی مجھ پیو اور ہم بھی مجھ پیا کریں گے تم بھی جہنم کے لوگوں میں نہیں مارو ہم بھی پوتا لگایا کریں گے چار سو سال پہلے سیڑھی کے اوپر کو تصویر ملتی ہے آدھا سیدھا پٹک کر گٹ کر آگے آتا ہوا نظر آتا ہے وہ سڑی دیکھنا ہے کہنا ہے کہ لوگ اس بہت مزہ ملے گا سو سال پہلے نبی نے جب کسی کو گانا گاتے ہوئے سنا پلا پلا پلا پلا پلا پلا پلا پلا پلا میری نماز نہیں ہوگی تیری نماز کو نہیں ہوگی تیری نماز کو نہیں ہوگی اب گانے موبائل کے اندر گھر میں قدم رکھتے وقت باہر آتے وقت ریورس ہارن کے وقت آگے گاڑی بڑھتے وقت گاڑی رکتے وقت اور ہاں تو ہے کسی جگہ پہلے گانا بجانا یہ جو بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے دن رات ان کو حجامت کا کام لکھا کے لے کر بیٹھ جاتے یہ جنگوں میں جاتے تھے اور یہ قتل اور بھارت گری کے منظر کو دیکھتے اونوں کو دیکھتے اونٹ کو اور گھوڑوں کو ہتھیوں کو کٹ کر بھی پلاتا دیکھتے تو طبیعت بدل جاتی تھی اور طبیعت میں بوریت آتی تھی تو ناچنے والیاں ہوتی تھی ان کو تعلق کے میلے میں کبھی لگتا کٹوا لیتے تھے یہ ہوگا اب تھوڑا نہیں کرتے یہ چیز تو آئیے ہم کو ایسے ہی فری سگریٹ کے ڈبے ہی کرا بیس پچیس روپئے کے اندر آپ کو مل جائے گا کام میں لگا دو سائیکل جاتے چلاتے ہیں چودہ سو سال پہلے نکالنے کے بارے میں پلاؤ بلا سلا پلا سلا بنا پلا سلا سلا اللہ من کی آپ نہیں قبول کرتے ہم آ کر کہتے ہو میں بارہ سال تک بچہ نہیں مانگی انا نہیں دیا راجا کے پاس گیا تو دے دیا بارہ سال کی حما قبول کام کی جب نماز نہیں دیکھ ابو لگی کام کو بول رہی ادھر تو کیسا ہے میں قریب ہو جاتا ہوں ہوں ہوں وہ وہ وہ ایک قدم قدم کرتا ہے ہے ہے میں میں میں دس چلتا دوڑ سینے سے لگا لاتا ہوں ہمارے چرچ ہی کا ہے نبی نے کہا میوزک کے رہتے عبادت قبول نہیں بازت کو بول رہی پلاں ہمارے پاس موبائل مسٹری سے کبھی کبھی بیان یا احتجاج وغیرہ کبھی نقل کروا لیتے ہیں ہیں ان کا بیاسب میں رکھتا ہوں کوئی کوئی دانا نہ ہو نہیں پرسنٹ ہے اس کے اندر یا تو میوزک ہوگی آڈیو گانے ہوں گے ویڈیو گانے ہوں گے یہ دونوں اپنے چپ کے اندر قرآن ڈاؤن لوڈ کرانے والے دین کے بیانات y going to علاج کے لیے نہیں آیا تو جب وہ چلا گیا تو پھر ریسرچ کرنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے مدین منورہ آیا مدین منورہ آیا تو مدی منورہ کیا انسان نہیں ہوتے انسان مومن ہو یا کافی ہو بیماری ٹھنڈک گرمی یا گلی کو ٹھنڈی ہوتی یا بھوک نہیں لگتی بچے پیدا نہیں ہوتے انسانی تقاضے سب کے لیے سبھی کے لیے بھی ہیں اسی لیے کافی لوگ کہا کرتے تھے کہ کئی طرح کی بچت ہی ہے جیسے من مرتا ہے خون آتا ہے اور بھوک لگتی ہے روتا ہے ہنستا ہے ان کو یہی تو سوچ چکا کہ انسانوں کے اندر کیوں آ گیا انسان نبی بھی ہے اولیاں بھی ہیں اور جو انسان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ہوتی ہیں نبی کو بھی دکھ ہوتا ہے اپنے فضل کے انتقال پر نبی نے رویا نبی کو خوشی ہوتی ہے آپ مزاح کیا کرتے تھے ہتا کرتے تھے مسکرایا کرتے تھے دل جوئی کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے کھل کر بات کیا کرتے تھے تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں تو بیماریاں بھی تو آئیں گی مہینے کے اندر کوئی آسمان سے ٹکا ہوا اور زمین سے اگا ہوا انسان تو نہیں تھا آج میں نے کہا کہ ہماری کمائی کا چالیس فیصد حصہ چالیس فیصد سو چالیس روپے یہ جو ہے برباد ہو رہے ہیں علاج معالجے کے لیے ایک ایک الٹرا ساؤنڈ سسٹم پیشاب کا ٹسٹ پیدانے کا ٹیسٹ کا ٹسٹ بالوں کا ٹیسٹ نیچے کا اوپر کا اندر کا باہر کا شہر کی بیوی کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا ڈاکٹر اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے سلمان بھیجتا ہے ہندو ڈاکٹر کے پاس بلا ڈاکٹر پرساد ہے رام ہے ہری ہے یہ سب یاد ہے مسلمانوں کو نام نبی کے نیلام میں محبوب نام کیا ہے مسلمانوں کو معلوم کی بچوں کا پرانا ڈاکٹر بھائیوں کا پرانا ڈاکٹر لیڈیز کے پاس نہیں جائیں گے جن کے پاس جائیں گے وہ ناری نال ہی لمبا جایا آیا جتنے کا ایک ڈاکٹر علاج کے لیے تشخیص کے لیے کپڑوں کو گول کر سیکسٹین بنا کر امریکہ کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا آج کتنے ایسے حرام دانے جو اور مسلمانوں کے اور ہماری ماں اور بہنوں کے آنکھوں کے دشمن ہیں کتنوں کے پیٹ بن رہی ہوگی جو موقع دیتے ہو لیڈیز ڈاکٹر کیا نہیں ہے مسلمان ڈاکٹر کیا نہیں ہے اللہ پر بھروسہ کر کر دوا دارو کرنا سنت ہے یہ سمجھ کر جاؤ بلا ڈاکٹر بات نہیں دیتا بلا ڈاکٹر بیماری نہیں دیتا دے دو دیر سے ہی صحیح قسمت بچتی ہے قسمت بچتی ہے آج جذبات ہے کہ مدراس کا ڈاکٹر وہ سر بنا کر امریکہ کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا یہ تو ہمارے دشمن ہیں ہے یہ کبھی دوست نہیں بن سکتے تو وکیل صاحب آئے کیا یہ چیز ایسی ہے کہ آپ نہیں مانیں اور دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو بھائی جنت میں بیس ہزار روپئے ملے گی کا سب بھرنے کے بعد کا حضرت کل کی سے آج ڈا بنا یہ جو تمہاری زندگی کے چالیس فیصد روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کا تعلق معافیت سے نہیں ہے میں تمہیں صحت دینا چاہتا ہوں اللہ کے بھی تمہاری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں چست چوبل پجر کو اٹھاؤ تو نہیں ملے گا کٹے گا بہت سواری اسی لیے تمہاری ماں سے کہہ دو اماں بہت بڑا احساس تھا بجٹ کو نہیں مرنا اٹھتا نے نہیں کتے کا سوکر کا پیشاب پی کر سو جاتا ہوں گیارہ سے پہلے اٹھتا نہیں خدا نہ کرے تو بھر جائے میری نیند میں خلل ہو جائے نہیں اٹھتا نہیں اٹھتا کبھی بلا کر دے کرو فجر کو کیا کی زندگی میں فجر فرض ہی نہیں ملی اور آپ فرماتے ہیں میری امت کی فجر میں بدل دی گئی جس نے فٹ بال بنا کر تین پار کر بنا دیا آپ تمہاری بات تمہیں جو ہمارا کرنا ہمیں کرنا یہ ذہن ہے اس کا آخر سے سوال سے کوئی تعلق نہیں مجھے منورہ کے صحابہ اکرام نے جو رپورٹ کی حکیم صاحب کو اس کا تعلق اس کی دنیا سے ہے ایک کافی سکا ڈالا پانچ روپے کا نیچے کافی آ گئی زیرو کو اوپر رکھا نیچے سے زیرو کر آ گیا انسٹینٹ اسی دنیا میں رکھا میں کہوں کہ یہ کرو تو خبر میں جاؤ خبر کس نے دے دی میں کہوں کہ تم چلا جاؤ تم ابھی کرو اور اپنی زندگی کے اندر اس کا اثر دیکھ لو مدینہ منورہ کا کوئی بچہ کوئی عورت کوئی مرد کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی امیر کوئی غریب بیمار بن کر نہیں گیا حکیم کو تاجر ہوا میں جاتا ہوں تاریخ کو جاتا ہوں یمن کو جاتا ہوں ایران کو جاتا ہوں لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں میرے نام سے مرتے ہیں اور یہاں کوئی بیمار نہیں دیکھو ایک مرتبہ درود پاک پڑھو تو یہ وعدہ ہے کہ نبی نے جو بات کہی ہے اس پر تم عمل کرو گے جد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضرور پڑھ کر وعدہ کرو کہ نبی نے جو بات کہی ہم اس پر عمل کریں گے ہاں ہم اس بات کو ابھی جمعہ آپ کو بتائیں گے اللہ سے وعدہ کر کے آنا دو اللہ سلام الحاجت پڑھ کر آنا کہ نبی نے جو نسخہ کیا ہے اس کا تعلق سے ایک تو یہ ہے ٹوپی پہنے تو اجر پگڑی پہنے تو اجر جمع آدھی تک اور آدھی پڑھی تک پہنے تو ایسا چل یہ عمل ایسا ہے ان عمل کو کرنے سے آدمی بیمار نہیں ہوتا اب یہ بہت اونچا عمل ہے اور ایس کا گول پانچ سال کا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شراب الحاجت پڑھنی پڑے گی شراب التشن پڑھنا پڑے گا اللہ سے مدا کرنا پڑے گا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نبی نے مدینے کے صحابہ کو جو بارہ نسخہ دیا بیماری نہ آنے کا اثر کھا کر آؤ گے تو میں ابھی جمعہ بیان کروں گا ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر یہ بیان کروں گا کہ مسیحی کی لال ہمارے اسلام کو ہماری عبادتوں کو کئی شوا برباد کر رہی ہے اور اسلام کے ذائقے کو بے برباد کر رہی ہے اللہ تبارک سے ہماری حفاظت کر رہا ہے ہمارے قابل جناب محمد رسول اللہ کے پر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر رہا ہے တဲ့အာမိဘာဝသနာပြုနေကြတယ်